ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين سورة المدثر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی جو پہلی سات آیات ہیں یہ پہلی وہی ہے جو حضور پر نازل ہوئی اور یہ ایک چونکہ صحابی کرائے ہے لہذا اس کو ذکر کرنا مناسب ہے لیکن یہ کہ یہ کنسنسس جس پر ہے وہ یہی ہے کہ یہ پہلی نہیں ہے بلکہ پہلی وہی جو آپ پر آئی وہ سورہ الگ کی ابتدائی پانچ آیات ہیں مغالطہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ الگ نزول کے بعد جو اس کی آیات ہے شروع کی پانچ اور اگلا لبن سورہ نون کی پہلی سات آیات پھر سورہ مزمل کی دس آیات ان کے نزول کے بعد پھر کچھ وقفہ رہا ہے اس وقفے کے دوران جو ہے حضور پر خاصی طبیعت کے اندر بے چینی کی کیفیت تاری رہی آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ قرآن نازل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مشیت تھی اپنا ایک اپنی حکمت کے تحت اس نے اس کا نظام بنایا تھا اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو حضور کی تعلیم پر معمور کر دیا تھا یعنی تعلیم جو ہے حضور کی وہ دنیاوی طریقے سے نہیں ہوئی کہ کسی کے سامنے زانو تلم اس طے کیا ہو الف باتا سیکھا ہو اور پھر اس کے بعد کتابیں پڑھی ہو نہیں اس اعتبار سے آپ امی محض تھے دی ان لیٹرڈ ون ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ معاذ اللہ سما معاذ اللہ جاہل تھے نہیں لیکن یہ کہ آپ نے اس طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے لیکن یہ کہ شوق جو قرآن مجید کا آپ کو تھا اس کی وجہ سے آپ کو جلدی اور جب یہ وقفہ ہوتا تھا تو بہت شاندار ہوتا تھا اور تعلیم اس دوران میں ہو رہی ہے حضرت اسرافی کے ذریعے پھر وہ واقعہ پیش آیا جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور فرماتے کہ اپنے اسی شش و پن میں جبکہ مجھ پر صدمے کی کیفیت تھی میں تو روزگار ہرا سے نیچے اتر رہا تھا کہ آواز آئی یا محمد میں نے ادھر ادھر دیکھا دائیں بائیں پیچھے سامنے کوئی نظر نہیں آیا تو کچھ خوف تاری ہوا طبیعت پر بربرائے طب بشری تھوڑی دیر چند قدم آگے گیا پھر یا محمد پھر وہ وہی کیفیت ہوئی میرے ساتھ اب زیادہ تشویش لاحق ہو گئی کوئی نظر نہیں آ رہا پکار رہا ہے کوئی تیسری مرتبہ یا محمد کا تو اچانک آپ کی نکاح اٹھی تو حضرت جبرائیل وہی فرشتہ کہ جو غار ہرا میں آیا تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ پورے افق پر اس طریقے سے ہے کہ پورا افق اس سے بھر گیا ہے اصل ملک کی صورت میں دیکھا غار ہرا میں کس کیفیت میں آیا تھا یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کہ وہ مشابہت تو ایسی تھی کہ حضور نے پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار ہرا میں آیا تھا لیکن یہ کہ شکل یہ بالکل مختلف یہ اصل ملک کی شکل تھی جس کو دیکھا ہے آپ نے ان آنکھوں سے تو اس پر آپ پر دہشت تاری ہوئی ہے اور آپ گھر آئے ہیں اور آپ پر کب کب اسی تاریخ تھی جیسے پہلی وہی وقت مختلف تھی کیفیت وہی اس کے بعد بھی ہوئی پھر یہ سورہ مدثر کی یہ سات آیات آپ پر نازک ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ پہلی وہی ہے لیکن پہلی وہی ہے پہلی فطرت کے بعد پہلا وقفہ جو ہوا وہی کے اندر اس کے بعد پہلی وہی ہے اور اس سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آغاز ہوتا ہے حضور کی رسالت کا جبکہ سورہ الگ سے آغاز ہوا ہے حضور کی نبوت کا آغاز نہیں کہنا چاہیے ظہور ہوا ہے نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن ظہور کا وقت ہوتا ہے جبکہ پھر وہی کا آغاز ہو تو ظہور نبوت جو ہے وہ ہے سورہ الگ کی آیات سے اور یہ ہے در حقیقت کہ جو جس سے کہ آپ کی رسالت کا آغاز ہوا اس کا جوڑا تھا سورہ مزمل وہ ہم نے رات پڑھ لیا کم سے کم یہ چیز دیکھ لیجیے کہ ان دونوں کا بھی آغاز بالکل یا یوہل مزمل یا یوہل مدثر اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاظ میں یا کسی اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے تم وہاں بھی قوم یہاں بھی قوم اب کھڑے ہو جاؤ وہاں قیام اللیل یہاں قیام النہار کہہ لیجیے اس کو وہ رات کا قیام تھا یہ دن کا قیام ہے اس رات کے قیام سے آپ کے اندر روحانی ترقی کو بڑھانا مقصود تھا تاکہ جو بھاری بوجھ آپ کے کندھوں پر یہ سورہ مدثر کی آیات کے حوالے سے آنے والا ہے اگرچہ آپ میراج انسانیت میں پہلے سے فائز تھے وہی نقل آ رہا عظیم یہ تو ہم سورہ نور میں پڑھ چکے لیکن یہ کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے عام انسانی اخلاق سے بھی بلندر روحانی طاقت کی ضرورت تھی اور وہ اسی طریقے سے پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن مجید کو آپ خوب کوٹ کوٹ کر اپنے اندر اس کو داخل کیجیے جنگ کیجیے دل قرآن ترتیلا ہے ڈاؤن حالانکہ کتنا قرآن اس پر لازل ہوا تھا مطلب repeat repeat and and repeat repeat جیسے آپ زور زور سے کسی چیز کو ہیمر کرنے کے لیے ٹھوک رہے ہیں تو اس کو ہیمر کرتے ہیں تو میں تو یہی لفظ استعمال کرتا ہوں قرآن کو hammer it down into your heart آپ کے دل میں آپ کے پورے وجود میں یہ سراج کر جائے جس کو اقبال نے خوبصورتی سے کہا چوبا جہاں در رفت جہاں دیگر شبت جب جان کے اندر یہ قرآن سراج کرتا اب یہ جو صبح مدثر ہے اس میں البتہ اس کی پہلی تین آیات بڑی اہم ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے ایک ایک آیت کو سمجھیے یا آیوہل مزمل یا آیوہل مدثر ان دونوں سے ایک بات سمجھ لیجیے کہ حضور کی زندگی کا ایک خاص دور ہے جو ان کے پس منظر میں ہے جب آپ پر غور و فکر کا سوچ بچار کا غلبہ ہو گیا تھا آپ ایک بڑے عملی انسان تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں بچپن اسرت میں گزرا ہے پھر لڑکپن اور پھر اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈالوسنس وہ بھی سخت مشقت میں گزری ہے پھر آپ نے کاروبار کیا ہے تو ایک سمجھیے کہ ملازم کی حیثیت سے یا عامل کی حیثیت سے کیا ہے سرمایہ آپ کے پاس تو تھا نہیں سرمایہ دوسروں کا ہوتا تھا پھر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کھا کر رجحان پیدا کر دیا شادی ہو گئی تو کم سے کم یہ کہ دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے آپ اب اب اطمینان صورت پیدا ہو گئی پھر آپ نے کاروبار کیا کھل کر کاروبار کیا لیکن اچانک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب آپ کی عمر شریف چالیس برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ خلوت گزینی محبوب ہو گئے حب با الہ خلا ملنا جلنا اب طبیعت مائی نہیں ہے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کسی طور سے ایکسٹروورٹ انداز بھی تھا لیکن اب اس کا وہ بیلنسنگ پارٹ آ رہا ہے انٹروورٹ کا اب غور و فکر اندرونی میرے نزدیک ایک ہی فرد نوئے بشر ہے جو کل بیلنسڈ ہے اور ایکسٹروورٹ کے درمیان اور وہ محمد الرسول اللہ ہے ایک ہی بہرحال اس پر جو دور آیا سوچ بچار کا تو جو آپ غار ہرا میں جا کر بیٹھتے تھے کیا کرتے تھے الفاظ حدیث میں آئے ہیں حضرت عائشہ سے جو ملکول ہے کانا یا تخن نہ وہاں کچھ عبادت کرتے تھے اب عبادت کیا کرتے تھے تو شارحی نے حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ کان تہن سے ہی تابو دہی فی غار ہرا اتفکر و اعتبار غور و فکر سوچ بچار یہ کیا ہے معاشرے کی حالت کیا ہے اخلاقی زوال کی انتہا ہے اس پر غور و فکر کہ اسی عرصے میں پھر بہی آئی اس پر ایک اور اس غور و فکر پر ایک تشویش ایک بوجھ ایک ذمہ داری کا احساس یہ دو چیزیں جب مل گئیں تو اب آپ کی طبیعت میں جب کسی شخص کے اوپر اس طرح سے تفکر کا غلبہ ہو جائے وہ تفکر ہو جائے وہ اور وہ پھر کہیں کمبل لیا لیٹ گئے کہیں اور اسی طریقے سے تو یہ جو سوچ وچار کا دور تھا اس کی گویا کہ تعبیر کی گئی یا یوہل مزمل قوم اب کھڑے ہو جاؤ یہ سوچ وچار کا دور اب ختم ہو جانا چاہیے اب آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہے یہ آئیہل مدثر قوم وہ قیام یہ قیام النہار قیام النہار میں جو آپ کے ذمہ رسالت کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے خبردار اس پر ہم بہت غور کر چکے کہ نبی کی دعوت کے لیے سب سے اہم اصطلاح ہے انذار سورہ انعام سے شروع ہو گیا تھا بول اون عید اور قرآن لے ان بہی و من بلغ کہہ دیجیے یہ قرآن مجھ پر وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار سکوں تو خبردار کرنا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ جیسے حیوانات ہیں یہاں پیدا ہوئے چرا چگا ختم ہو گئے نسے منسیہ ہو گئے تم حیوان نہیں ہو کچھ اور ہو تمہارے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے عظیم ترین امانت کائنات کی جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے نہ آسمان اٹھا سکے وہ امانت ہے جو تم نے اٹھائی ہے اور اس امانت کی جواب دہی ہے ذمہ داری ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے تمہیں سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا و اللہ کبوتنا کماتا نامون سمن لتم آسم نہ کماتا سیفزون سمن لطو قبن بات ملون سمن لت ضب البل سوہا جنہ بدا اور یہ ہے انضار نبی کی دعوت کا نقطۂ آغاز انضار انضار آخرت لیکن اس کا ہدف کیا ہے اس کا ہدف جو ہے کوئی خانقاہی نظام بنانا نہیں ہے اس کا ہدف صرف کوئی تعلیم و تعلم کا نظام قائم کرنا نہیں ہے ہدف کیا ہے رب کا فکبل اپنے رب کو بڑا کرو کیا مطلب ہے رب تو بڑا ہے کیا بڑا کریں گے اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی اس کے خلاف بغاوت ہے زہر الفساد پھر بن رہے بل باہر اس کی بڑائی منواؤ اس کی بڑائی نافذ کرو اسی کے لیے یہی لفظ ہے وہ نیوکلس ہے جس سے کہ پھر یہ بیج ہے یا گٹھلی ہے جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں یہ کامت الدین دین کو قائم کرو نہیں یہ ضلع والدین کل تاکہ تاکہ دین حق کو تمام کے تمام نظام دین پر نظام زندگی پر نافذ کیا جائے غالب کیا جائے مختلف اصطلاحات ہیں نہیں کلمت اللہ نے لیا تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے بھائی یقین دین و کل اللہ دین کل کل اللہ کے لیے یہ سب کیا ہے تکبیر رب رب فکبر تو یہ تین آیتیں اس اعتبار سے کہ حضور کا ایک خاص دور تدبر تفکر پھر فکر مندی یہ بھی بتا دیا تھا برقید نوفل نے اب دیکھیے انہیں صحابی بھی سمجھا جاتا کیوں کہ ان کا انتقال فوراً ہو گیا تھا اس کے بعد جب رسالت کا حکم آیا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھے تصدیق کی ہے انہوں نے نبوت کی تصدیق کی ہے ان کا یہ وہی ناموس ہے جب حضرت خلیجہ لے کر گئی حضرت ورقہ کے پاس کہ امزاد میرے چچا کے بیٹے ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے کیا تجربہ نے پیش آیا ہے کیا تم نے دیکھا آپ نے بیان کیا کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے جو موسا پر اور عیسا پر نازل ہوا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی اس لیے پریشان ہوئے حضور حیران ہوئے اب اب دیں گے تو وہ کوئی نہیں وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں ہر جگہ مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے کیسے ممکن مجھے نکال دیں گے کہا کہ نہیں یہ پیغام جس کے ذمے بھی آیا ہے اس پیغام کا پہنچانا اس کی قوم اس کے دشمن ہو جاتی ہے تو اب یہ تشویش ہے نا حضور کو یہ دور ہے در حقیقت یا مزمل قوم یا مدثر قوم اب یہ جوڑے ہونے کا کانسرٹ بھی سامنے ہو گیا وہ قم اللیل ہے اور یہ قم فن نہار ہے یہاں دعوت اور رسالت کا معاملہ ہے کیونکہ ان آیات کے نزول سے قبل ابھی آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم ملا ہی نہیں تھا تو چونکہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا ان کا شمار جو ہے صاحب اب نہیں ہوتا اب اس کے بعد مزید جو آیات ہیں وہ سیاب اپنے کپڑوں کو پاک کر رکھنے کا اہتمام کیجیے اب ان کی بہت صوفیانہ طرز پہ بھی تعبیر کی گئی ہے سیاب سے مطلب جو ہے وہ کپڑے نہیں ہیں صرف بلکہ دل بھی ہے ورزدہ فاضل ہر قسم کی گندگی سے گندگی ظاہری ہو اور یا باطنی ہو باطنی گندگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگی ہوئی ہو اس شرک کو اندر سے کاٹیے اور کوئی نجاست ہے تو اس کو باہر سے صاف کیجیے بلا قرون تسپک سے اور دیکھیے ایسا نہ کیجیے کہ کسی پریشان دھرے کہ آپ کو جواب میں اس سے بھلا خیر کوئی ملے بھی کرتا ہے میں دے رہا ہوں یہ ملے گا واپس یہ بھی کبھی دے گا آپ اس کو زیادہ چاہنے کی توقع بھی نہ دیجیے یہ تو عام ترجمہ کیا گیا ہے لیکن مجھے پسند ہے جو مولانا اسلحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ولا تمنن منن کے معنی توڑنے کے بھی ہوتے ہیں کاٹ دینا ولا تمن دیکھو اپنی اس جد و جہد کو اپنی اس جو بھی آپ کے ذمے فرض منصبی عائد کیا گیا ہے اس کے ذمن میں اپنی کوشش کو منقطع نہ کر دینا جو بھی حالات ہوں جاری رکھنا تک صرف بہت بڑے نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کثرت کے ساتھ آپ کو وقت تو لگے گا لیکن یہ کہ پھر آپ کا جو ہے بول بالا ہوگا والے رب کا فصبیر اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے اور یہ میں کر چکا ہوں صبر کے ساتھ لام آ جائے تو انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کیجیے جو بھی حکم آئے اس پر عمل کیجیے یہ سات آیات ہیں تو یہ سمجھیے کہ اس صورت کا ایک خاص جو ہے مناسبت قائم ہوتی ہے سورہ الگ سے اس سورت کے بھی تین حصے ہیں کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس سورت کے بھی تین حصے ہیں پہلے حصے میں تو حضور سے یہ خطاب آ گیا مکمل ہو گیا سات آیات میں اب اس کے بعد تین آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا فیضان و قرف رفلناکور جب سور میں پھونکا جائے گا فضال کا یوم یوم یومنافی تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا الکافرین غیر و یسیر کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں سورہ مزمل میں ہم پڑھ چکے ہیں یومن شیبا شیباسما من فتح پھٹ پڑنے کو ہے آسمان اس کے ساتھ اور وہ دن ایسا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے اور تیسرا حصہ وہی زرمی جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی ہم دیکھ چکے سورہ نور میں بھی دیکھ چکے وہ زرمی و من خلق تو وحیدہ چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا ہے اکلوتا اکیلا اس کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیات جو ہیں مریض مغیرہ کے لیے نازل ہوئی بڑی جائیدادیں تھیں اس کی دونوں شہروں میں کلیات عظیم جو ایک مکہ اور ایک تائف ٹوین سٹیز تھی اور اس کی جائیداد اس کے باغات پیسے بہت اللہ نے اولاد بہت دی تھی خود ہی اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا وہیرا بنایا میں نے اسے اکیلا تھا وہ بجال تو لہو مالم ممدودہ اور اسے میں نے بہت سا مال دے دیا جو پھیلا ہوا مال ہے شہروں کے اندر جائیداد ہے بکری ہوئی ہے وہ مدینہ شہودا اور بیٹے میں نے دیے اسے جو اس کے نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں یہ بھی کسی شخص کی تونگری اور مرفا الحالی کی علامت ہے کہ بیٹے اس نگاہوں کے سامنے ہوں وہ ایکسپورٹ نہ ہو گئے ہوں امریکہ اور یورپ معلوم ہوا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بیٹے ان کو دیکھنے کو بھی آنکھیں ترقیاں ہیں سمجھے آپ وہ تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی بڑی ہی پتلی حالت ہے شہودا بیٹے سامنے موجود ہے وہ محت نہ ہو تو میں نے اس کے لیے خوب بستر بچھا دیا تھا خوب تمہید کی تھی سما یکما و نزید پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اور بھی دوں سے کل بس اب اب نہیں ان نہ کان لے آیا تین عگیدہ یقیناً وہ ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا وہ یہ ذہین بھی بہت تھا یہ شخص اور یہ محسوس کرتا تھا کہ جو محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ساری میری جائیدادیں میرے رشتے میری دوستیاں میری چودراہٹ اس سب کا رسم کیسے لے لوں تو یہی وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ کمپرومائز کے لیے آپ پر زور ڈالتا تھا کہ محمد اس طرح نہ کرو کچھ نہ کچھ اپنی بات بنوا لو کچھ لوگوں کی مانو یہ جو رفٹ پڑ رہی ہے یہ ہاؤس ڈیوائڈیڈ کی ناٹ اسٹینڈ فریش جو ہے آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی بہت مدبر انسان تھا ایسا نہیں تھا کہ تو یہ اس کی ساری ذہانت اور فطانت جو ہے جس کو آپ ورلڈ وائز کہتے ہیں وہ بہت ضعیف تھا اس اعتبار اس دنیا کے حوالے سے اور وہی شخص تھا تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی بیٹھ کر چوپال میں کہ کیا کہیں ہم ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے باہر سے لوگ آتے ہیں وہ جب سنتے ہیں مختلف قول تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پریشان ہے جب یہ مختلف الخیال ہیں تو چلو میں خود جا کے اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ ہم ایک کریں ایک بات کہیں تو اب یہ کہ کیا کہیں اس پر مسئلہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے اور وہاں انہیں کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ تو کچھ اثر ہو گیا معلوم ہوتا بدل گیا یہ واپس آیا ہے پوچھا کہ کیا خیال ہے کیا ہم اسے کہیں کہ شاعر کہ نہیں میں شاعروں سے مجھ سے خوب واقف ہوں جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں شاید نہیں کچھ اور چیز اچھا ہم کاہن کہتے ہیں انہیں نہیں نہیں میری کاہنوں سے تعلقات ہیں دوستیاں ہیں میں جانتا ہوں کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے کاہن کے کپول کیسا ہوتا ہے زو مان یہ بات کرتے ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے یہ کرتا ہے دو ٹوک بات تو پھر کیا کہیں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو گیا اس پر تو جادو چل گیا محمد کا لیکن اس نے جب تیور دیکھے تو کہا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے پیچھے سے چلا آ رہا ہے اب یہ جو گفتگو میں جو اس کی رد و قدا ہوئی ہوگی ضمیر نے ملامت کی کچھ نے ضمیر کو دبایا کچھ اپنی مسلحتوں کو سامنے رکھ کر جو بات اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے سعود ہے کہ سعودا میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا وہ عذاب جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یسلو کو عذابن ساگا وہ عذاب کے جو جس کی سختی اور شدت بڑھتی چلی جائے ان فق کرا وقت درا اس نے غور کیا کچھ اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے ذہن میں فق کرا وقت درا وقوائے فقت درا تو ہلاک ہو جائے کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا سما کو سے لگا درا پھر ہلاک ہو جائے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا سما نظر پھر اس نے ذرا دیکھا جیسے کہہ رہا غور و فکر لوگ دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے سما بس اب بسر پھر ذرا وہ اپنا منہ بھی سورا اور ماتھے کے اوپر بھی کچھ وہ بل لے آیا ثم منبر امس اور پھر ذرا اس نے تکبر کے ساتھ اپنے پیچھے کو مڑا اللہ سحر یوسف اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے محمد کا کلام جو ہے جادو ہے جادو اثر تو ہے ان هذا اللہ قول البشر لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام یہ جو محمد کا دعویٰ ہے کہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں اس لیے ہے سفر اب اس پر جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آگ میں ازرا کا ما سفر اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سفر کیا ہے لا ولا تذر نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی موت بھی نہیں آئے گی نہ واہ بشر انسان کی کھال کو جھلس ڈالے گی حلے ہاتھ آتا کا اور اس پر انیس ہیں داروگا سرہنگ انیس یہاں تک تو یہ یوں سمجھیے کہ اسی آہنگ میں بات چلی آ رہی ہے وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں وہی انداز وہ فلو آگے بڑی طویل آیت آ گئی ہے بالکل سورہ مزمل کی طرح ہے وہاں جو طویل پھر آیت آئی ہے جس پر کہ ایک پورا رکوع مشتمل ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو یہ آیت بھی بعد میں نازل ہوئی ہے لوگوں نے کہا بھائی انیس کے آپ کو تماشا بتا لیا لوگوں نے اچھا بھائی انیس یہ فرشتے سے لمبا تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے کسی نے کہا دس کو تو میں نبٹ لوں گا باقی کا تم بندوبست کر لینا انیس ہی ہے نا تو ایسی کون سی بڑی تعداد ہے تو یہ جو استحدا کا موضوع بنا ہے اس پر یہ آیت اتری وما جالنا اصحاب النار اللہ ملائے کا اور یہ جہنم کے جو داروغہ ہیں ہم نے وہ فرشتوں کو بنایا ہے وہ انسان نہیں ہے کہ تم یہ ایک ایک آدمی دس دس کو سبھال لے گا وما جالنا ادب کہوں اتنا فطرت النزین کفر یہ تعداد جو ہم نے تمہیں بتا دی ہے ان کی وہ صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے ایک جانچ ہو جائے پرکھ ہو جائے لیکن سیت النزینہ اوت الکتاب تاکہ اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے تو یہ روایت ہے شریف میں روایت موجود ہے کہ یہ در حقیقت انیس قادت اور رات میں موجود تھا لہذا اہل کتاب کے لیے تو گویا کہ ان کے لیے ایک وہ یقین کرنے کی بنیاد بن گئی لیکن سیکن اور وزداد الدین عام و ایمان اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہوگا وہ تو جو بھی اللہ کی طرف سے وہی پڑھ کر سنائیں گے محمد الرسول اللہ ان کا ایمان کامل ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا ولا یرتاب الدین ابوت الکتاب اب المومنون اور تاکہ نہ شک میں پڑے نہ تو وہ اہل کتاب جن کو پہلی کتاب دی گئی تھی اور نہ مسلمان ولی یقول الزین فی لو بھی مردوں اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے جو ہم کو ماننا نہیں چاہتے ول کافرون اور کافر جو طے کر چکے ہیں کہ ہم نے کسی صورت ماننا ہی نہیں ماضا اراد اللہ بازا مسئلہ یہ کیا اللہ نے انیس کا آزاد کر کے کیا کیا مراد ہے اس سے کزال کا یز اللہ منج اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ یادی منج اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وما عالم و جنود رب کا اللہ اور تیرے رب کے جو لشکر ہے انہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اس کے وما ہی اللہ البشر اور یہ جو آیات قرآنیاں ہیں یہ مولس آیا ہے تو آیات کے اوپر اس کو لے جائیے یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے نصیحت ہے تذکیر ہے تذکرہ ہے اب یہ اکتیسویں آیت تھی کہ جو اتنی لمبی تھی وہ ماں جالنا صاحب النار اللہ ملائکہ سے شروع ہو کر یہ صاف بتا رہا ہے کہ اس کا اسلوب مختلف ہے یہ یا مدنی دور کی ہے یا یہ کہ بہرحال یعنی یوں سمجھیے کہ ہجرت سے متثر قبل کی جیسے وہ آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں اب یہاں سے پھر وہی آہم شروع ہو رہا ہے جو پہلے تھا کل قمر و لہر از ادبر صبح کیوں نہیں قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹ موڑے پیٹ پھیرے جانے لگے بس صبح راس پر اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے روشن کر دیتی ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے در حقیقت کہ فطرت وہی کی رات چلی آ رہی تھی چھ سو برس سے ندول وہی کا سلسلہ منقطع تھا وہ جس کا انہوں نے جنات میں تذکرہ کیا تھا نمباد کتاب موسا اس میں بس روشنی ہوتی تھی تو ایسی ہی جیسے کہ مستعار روشنی چاند کی روشنی ہوتی ہے جو راتوں کو بھی ہوتی ہے بس کس درجے میں ہدایت آسمانی اور ہدایت خداوندی دنیا میں رہ گئی تھی لیکن اب محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت کا خورشید طلوع ہو گیا ہے اب دن روشن ہو گیا کل اول قمر و لل اس ادبر و صبح اجاز پر ان چیز کو قصبوں کو ذرا یاد رکھیے گا یہ آگے چل کر بڑی اہمیت کے ساتھ ان کا حوالہ پھر آئے گا کہ رات کی تاریخی تھی اب رات جا رہی ہے اور اس میں تو صرف چاند کی روشنی تھی جو مستعار تھی سابقہ نبوتوں کی تعلیم وغیرہ جو بھی تھی باقی تھی کچھ بگڑ گئی کچھ تھی کچھ پالیوٹیڈ ہو گئی کچھ کچھ صحیح تھی اب سورج طلوع ہو گیا وہ صبح و سو انل کومر اور اب یہ بہت بڑی باتوں میں تھی ایک بات ہے نبوت محمد کوئی معمولی بات نہیں رسالت محمد ان ناول عید ہوں نذیر للبشر خبردار کرنے کے لیے انسانوں کے لیے لمن شاہ من کو میں تقدم آؤ یا تاخر جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے ابو بکر آگے بڑھے ابو لہب پیچھے رہ گیا ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا ہم جا اور عمر جا تھوڑی دیر کے بعد آ گئے درجات تھے لمن شاہ من کو میں تقدم آؤ یا تاخر جو بھی تم میں سے چاہے تقدم کرے آگے بڑھے صدیقیت کا مقام حاصل کر لے جو سب چاہے ذرا اور تھوڑ دیر انتظار کر کے آئے گا ولزین تباؤ احسان کے درجے میں آئے گا سابق کو کے درجے سے نکل جائے گا اور پھر کیا کہ اس کے بعد ایسے بھی ہوں گے جن بھی کوئی ہمت ہی نہیں ہوگی وہ واقع تو مستقل طور پر کفر میں رہ گئے شاہ تقدمہ ہو جاتا کل و نفسی میں قسمت نہیں نہ ہر جان جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے محض ہے اسے وہ چیز اب وصول کرنی ہوگی اللہ خابل یمی سوائے ان کے کہ جو داہنی والے ہوں گے جنہیں دیا جائے گا ان کا امال نامہ داہنے ہاتھ میں فی جنات یا کسال وہ جنتوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے انل مجرمین گناہ گاروں کی بارے میں ماس والا کا کم فی سکر تم لوگ تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا تم لوگ کیوں اس جہنم کے اندر پڑے لم کو من المسلیم وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے ولم نہ کو مسکین اور ہم نہیں تھے مسکین کو کھانا کھلانے والے ورنہ مکنہ نہ ہوں تو بال خال اور ہم تو ایسے ہی بس مذاق ہی میں لگے رہے باتوں کے بال کی کھال اتارتے رہے ہم نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں وکنہ بکنہ بھی یوم الدین اور سب سے بڑھ کر یہ لاکھ مٹوٹ کے دن ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے رہے حتیٰ تانل یقین یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا فما تنفا شفاعت شفات تو اب ان کے لیے ہر دن دفعہ بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت فما لہما تذکرہ مور دین تو کیا ہو گیا ان کو یہ تذکرہ یہ ذکر یہ قرآن جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے اعراض کیوں کر رہے ہیں مستنفرا مسترفراہ مستنفرا ایسے ہے کہ جیسے یہ گدھے ہیں جو بلک گئے ہیں فرق میں قصورہ شیر کو دیکھا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر تو افریقہ کا نقشہ دکھایا جاتا ہے ذرا شیر کی آہٹ دیکھتے ہیں اور پھر جبرے جس طرح بھاگتے ہیں نمڑ نمڑ نمڑ کرتے ہوئے ان کا پورا کا پورا غول جو ہوتا ہے وہ ہے اصل میں نقل کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے کاندہ ہوں کو جبرے بھی گدھے ہی ہیں نا کاندہ خبروں مستنظرہ میں کس والا کسی شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتے بل یرید کل عمر ملو تاسو فمون منشرا اب یہ ان کا استحلائی انداز تھا کہ محمد تم کہتے ہو کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا ہم میں سے ہر ایک کو تو نہیں دے دیے جاتے ہمارے نام نامے یا یہ کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے تو ہمیں تو نہیں کتاب دے دی گئی کھلے ہوئے صحیحوں میں ہم میں سے ہر شخص کے پاس کتاب آ جاتی کل بلہ یا خافون آخرا ہر نہیں یہ جو باتیں بنا رہے ہیں یہ اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے ان کے دل میں جب آخرت کا خوف نہ رہے تو جو باتیں چاہو بناؤ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بے حیا بات تو ہر سے خواہی کون ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر دو چاہو کرو اللہ انہو تذکرہ ہر یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے فون شاہ ذکرہ جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے وما یا قرون اللہ اللہ شاہ اللہ اور یہ نہیں اس سے نصیحت اخذ کر سکیں گے کوئی بھی مگر یہ کہ اللہ چاہے ہوا اہل و اہل وحل وہ ڈرنے کے لائق بھی ہے اور وہی مقصرت کا مجاز بھی ہے جس کو چاہے وہ مقصرت کر سکتا ہے اہل و اہل المغفرہ یہ ہے سورہ مدثر اب آگے چلیے جوڑا آ رہا ہے سورت القیامہ اور پھر اس کا جوڑا ہے سورت الدہ بارک اللہ علی و فی القرآن العظیم و نفا علی و ذکر حکیم